مفتی اعظم کون سی حضور آپ نے جو منفرد لکھی مفتی اعظم دین خیر الور مفتی اعظم دین خیر مظہر شان عرفان احمد رضا دے حامد رضا ہے تمہیں دیکھنا دات حامد رضا کا ہو تم آئنا کو میسر نہیں دید حامد رضا تم سلامت رہو میرے حامد نما دیتے احمد رضا ہے تمہیں دیکھنا ذات احمد رضا کا ہو تم آئنا کیا کہوں حق کے ہیں کیسے یہ مقتدا مقتدا یعنی حق کرتے ہیں اقتدا قد ظفرنا بعيني رضا المصطفى مصطفاه من الله نال الرضا يعني آئی نہ لڑ ان کا گدا رب کا پیارا ہوا اس لیے کہ یہ ہے مصطفیٰ کی رضا احمد نوری کے ہیں یہ مظہر تمام یہ نوری میاں نوری ہر ہر ادا نور کی میں پلاتے ہیں یہ روز و شب جس کو پینا ہو آئے ہیں میں خانوا جس کو پینا ہو آئے ہیں میں خانوا ان کی مدحت کو میں کس سے مانگوں زبان ماں مقام سریا بتائے سرا ہیں بہت علم والے بھی اور پیر بھی آنکھوں دیکھا نہ تم سانا کانوں سنا آنکھوں دیکھا نہ تم سانا کانوں سنا عاشقوں کے جگر ان سے ٹھنڈے رہیں دشمنوں پر رہے بن کے شکل قضا الگ الاناسی اجمعیم استجب ربانا یا مجیب الدعا اور ہوں گے جنہیں تجھ سے لالچ ہو کچھ تیرے اختر کو کافی ہے تیرے اوکے